یوم دن المستقر صرف تیرے رب کی طرف ہے آج ٹھکانا یوم کا منع اس دن نہیں کرنا آج کرنا ہے چونکہ وہ دن اب چل رہا ہے نا جی نہیں سمجھ رہے اس دن کی بات چل رہی ہے نا گویا کہ آج وہ دن ہو چکا ہے ہاں طرف تیرے پروردگار کے آج ہے المستقر و ٹھکانا جانے کی جگہ وہاں ہے آگے اب اوپر لکھائے پھر جہنم میں بھیجے یا جنت میں جہنم میں بھیجے یا میں اس کی مرضی جو نا انسان ہو خبر دے دیا جائے گا انسان اس دن بیما قدما و اخر تمام ان اعمال کا جو آگے بھیج چکا ہے وہ اخرا اور پیچھے چھوڑ آیا سمجھا تھی جو آگے بھیج چکا آگے بھیج چکا جو عمل کر چکا ہے پیچھے چھوڑ آنے سے مراد ہے سمجھا تھی جاری کام جو ہوتے ہیں اچھا کام کنواں لگوا دیا مسجد بنوا دی مدرسہ بنوا دیا سرا بنوا دی یتیم خانہ اور یہ نیکی اور برے کام سینما بنوا دی سمجھا جب برے برے کام جو پیچھے چھوڑ دیا وہ اخرا ہے تمام انعام کی جو آگے کر آیا آگے بھیج چکا وہ اخرا اور پیچھے چھوڑ آیا بلل انسان ہو حضرت یہ جنب باول انسان سے ترقی ہے جنب باول انسان سے کیا ہے ترقی یونب انسان نے تو کہا کہ انسان کو خبر دی جائے گی اب فرماتے ہیں خبر دینے کی بھی ضرورت نہیں انسان کو خود کو معلوم ہو جائے گا اور بل انسانوں پر یہ لکھا ہوگا اور یہ آگاہی کچھ جتلانے پر موقوف نہیں اور یہ آگاہی کچھ جتلانے پر بتلانے پر موقوف نہیں ہے کہ بتلایا جائے گا تو انسان کو پتہ چلے گا ورنہ نہیں نہ بلکہ انسان حالات دیکھ کر اندازہ خود کر لے گا کہ آج میں پھنسا ہوا ہوں بل انسان ہو بلکہ انسان اللہ نفس ہی اپنے آپ پر اپنے آپ پر باوجہ انکشاف ضروری کے باوجہ انکشاف ضروری کے مطلب خود بخود باتیں کھل جائیں گی بسی رہ متلے ہوگا کیا ہوگا مطلع ہوگا بلکہ انسان اوپر اپنے نفس کے بصیرت المطلع ہوگا سمجھا تھی اس کو پتا ہوگا کہ جی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے سمجھا تھی نفس کی تعویل کے اندر بصیرت المونس لایا گیا ہے بلو القا معذیرہ اور اگر کے ڈالے گا اپنے سارے بہانے اس وقت اس وقت بھی لکھا ہے اس وقت بھی معذیر رہو اپنے بہانے سارے وہ بہانے کرے گا پھر بھی کوئی کام نہیں چلے گا اس کا سمجھا لا تو حضرت حضرت یہ جملہ بہت آئے پہلے آیت کا مطلب حل کرو پھر سوال جواب حل کرتا ہوں جبریل علیہ خلاط و تسلیم جب تشریف لاتے نا وہی لے کر آتے تو حضرت پر زبردست بوجھ ہوتا اتنا بوجھ ہوتا کہ حدیث میں آیا ہے تو زبردست سردی ہوتی لیکن آپ کو پسینہ شروع ہو جاتا جس طرح کے موتی گرتے ہیں اس طرح پسینہ گرتا تھا آپ تو حضرت پھر کیا کرتے علیہ السلام جب وہی ڈالتا دل پر تو آپ پیچھے پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے پڑھتے تو تاکہ کچھ مجھے بھول نہ جائے کچھ رہ نہ جائے حضرت کو دو ہی تکلیف ہوتی ہے ایک وہی کا بوجھ ہوتا ایک حضرت اس کے پیچھے پیچھے پڑھنے کی کوشش کرتے اللہ نے اس آیت کے ذریعے منع فرما دیا کہ آپ پیچھے پیچھے نہ پڑھا کرو سمجھا نا سک آپ پیچھے پیچھے نہ پڑھا کرو ہمارے ذمے ہے کہ آپ کے سینے میں ہم جمع کریں گے پھر ہمارے ذمے ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں اس کو محفوظ رکھیں گے پھر ہمارے ذمے ہے آپ سے بیان کروانا یہ سارے کام ہمارے ذمے ہیں آپ بختر توجہ سے سن لیا کرو سمجھ رہے ہو پہلے اس آیت کا مطلب حل کرنا پھر سوال کرنا لا تحرک بہی لسانہ کا نہ حرکت دیا کر بہی سات اس قرآن پاک کے لسانہ کا اپنی زبان مبارک کو سمجھا کہ سبب تحریک ہے تحریک کیوں تاکہ جلدی جلدی سیکھ لے وے تم اس قرآن پاک کو تاکہ جلدی جلدی سیکھ لے وے تم اس قرآن پاک کو علینا علت ہے لا تعجل کی لا تو ہر کی کیا ہے علت ہے کیوں لکھا ہے کے نیچے چونکہ بے شک ہمارے ذمے ہے علینا کا مانا ہمارے ذمے ہے جمع وعدہ اول لکھا ہوا ہے یہ پہلا وعدہ ہے بے شک ہمارے ذمے ہے جمع رکھنا اس قرآن کو تیرے سینے میں جمع رکھنا اس قرآن کو تیرے سینے کے اندر تیرے سینے کے اندر اس کو جمع رکھنا یہ ہمارے ذمے ہے وہ قرآن ہو وعدہ نمبر دو ہے اور پڑھوانا اس قرآن کو تیری زبان سے پڑھوانا اس قرآن کو تیری زبان سے تیرے سینے میں جمع رکھنا پھر تیری زبان سے پڑھوانا یہ ہمارے ذمہ ہے آپ اس کی کوئی تکلیف نہ کیا کرو بے شک ہمارے ذمہ ہے جمع رکھنا اس قرآن پاک کو آپ کے سینے مبارک میں اور پڑھوانا اس قرآن پاک کو آپ کی زبان مبارک سے فیضا آنا ہو پس جب کہ پڑھنے لگے ہم اس کو کرانا <coughs> اصطلاحات میں کرایا ہوں کہ ماضی شروع فل فیل کے لیے آیا کرتی ہے یاد ہے کب ستر کو میں کی تشریح کرایا ہوں تو جہاں بھی قرآن کا معنی یہ نہیں کہ جب پڑھنے میں بلکہ جب پڑھنا شروع کرے جب پڑھنے لگے ہم اس کو اب حضرت اللہ پاک تو نہیں پڑھتے تھے وہ تو جبریل علیہ السلام آتا تھا نا نبی علیہ السلام کے بعد اس لیے کرانا نیچوں پر گیا بذریعہ فرشتہ بذریعہ کیونکہ اللہ پاک کو نہیں پڑھتے تھے نا نبی علیہ السلام پر بذریعہ فرشتہ پس جب کہ پڑھنے لگے ہم اس قرآن پاک کو بذریعہ فرشتہ ستب قرآن ہو بس پیچھے لگ تو اس کے پڑھنے کے اس کے پڑھنے کے پیچھے لگ تو ادھر فرمایا اللہ تو حرک میں ہی لسان کا زبان کو حرکت نہ دو ادھر فرماتے فیضا کرانا ہو فتب رو ادھر فرمایا لا تو حرکت بھائی آپ زبان کو ہی نہ دو ادھر فرماتے ستمے قرآن ہو اس کے پیچھے لگو پڑھنے کے تو جواب یہ کہ ستم قرآن ہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے لگو یعنی پڑھو نہ اس کے پیچھے لگو یعنی توجہ سے سنو کیا سمجھ رہے ہو مطلب قرآن ہو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جبریل کے پیچھے پیچھے پڑھو منا اس کے پیچھے پیچھے آؤ یعنی آپ توجہ سے سنتے آؤ بس اس لیے اوپر لکھا ہے فتب قرآن ہو بر صرف توجہ سے نہ سے صرف توجہ سے نہ کت سے کت مقصود نہیں توجہ مقصود ہے پر پیچھے لگو آپ اس کے پڑھنے کے صرف توجہ سے نہ کت سے ثم ان بیانا واد سوم بولو صحیح کیا لکھا ہے وعدہ سوم تیسرا وعدہ اس کے بعد بے شک ہمارے ذمے ہے بیان کروانا اس قرآن پاک کا آپ کی زبان مبارک سے آپ کی قرآن کروانا الگ ہے یتلو علیہم آیات ہی الگ ہے سمجھا اور جو اللہ محمد کتاب اول حکمہ الگ ہے اس کے بعد بے شک ہمارے ذمے ہے بیان کروانا اس پرانے پاک کا آپ کی زبان مبارک سے آج سمجھ آ گئی ہے اب میری طرف دیکھو میں بات سمجھا گئی شیوں نے زبردست سوال کیا ہے کہ الیا زبندہ یہ قرآن منافقوں کا جمع کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوتا تو یہ آیت جو کھڑی ہے اللہ تو حضرت نہیں لسان کا والی یہ اس جگہ پر نہ ہوتی کیوں ما قبل کے اندر قیامت کا ذکر ہے ماں بعد کے اندر کلّا بل کلبل تحب الآخرت قیامت کا ذکر ہے درمیان میں لا لاک لسان کا کیوں آ گیا یہ بے ربط کلام جو ہے نہ جس کا مقبل سے رکھتا ہے نہ ماں باپ سے ہے یہ کیوں آ گیا معلوم ہوا یہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے بات سمجھے اب میں اس لیے اس کا جواب آج کر رہا ہوں جواب یہ ہے کہ اس کا مقبل اور ماں باپ کے ساتھ ربط ہے سمجھا نا سی قرآن پاک کی تمام آیات جو ہیں ان کی ترتیب توقیفی ہے کیا ہے صورتوں کی ترتیب بھی کیا ہے توقیفی آیات کی ترتیب بھی کیا ہے توقیفی مانا نبی علیہ السلاط و تسلیم نے بذریعہ وہی جو ترتیب بتائی اسی ترتیب پر ہے نے یہ ترتیب نہیں لگائی یاد رکھنا نہ آیات کی اور نہ اور سن رہے ہو نہ آیات کی اور نہ دوسروں کی دونوں ترتیبیں جو ہیں وہ کیا ہے ہے میرا من جانے دلّا اب بھی آیت کس طرح آ گئی جواب تو اس کے چھ سات ہیں میں صرف دو جواب دیتا ہوں سمجھا وہ یاد کا پہلا جواب امام راضی رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے کہ سورہ قیامہ جب نازل ہو رہی تھی جبریل علیہ السلام پڑھ رہا تھا حضرت پیچھے پیچھے پڑھ رہے تھے سمجھا نا تھی تو درمیان میں اللہ نے فرما دیا اللہ کو حضرت وہی لسان کا چپ بیٹھو وہ وہی روک کر یہ درمیان میں وہی آ گئے سمجھ رہے ہو اس کی مثال ایسے ہے جس طرح کا میں مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہوں پھر درمیان میں کوئی طالب علم اگر متوجہ نہیں ہوتا تو اس کو تو توجہ کرو پھر وہی بات شروع کر دیتا ہوں ماقبل میں اور بات ہے ماں باغ میں درمیان میں اور بات ہے تو یہ کیوں ہے یہ اس لیے کہ اس موقع پر وہ بات ہو رہی تھی اس لیے یہاں بھی ایسے ہے کہ جب سورہ قیامہ نازل ہو رہی تھی حضرت پیچھے پیچھے پڑھ رہے تھے تو اللہ پاک نے درمیان میں یہ نازل فرما دیا اللہ تو حضرت بھی لسان کا حضرت چپ کر کے سنو پھر اسی اپنی بات کی طرف بل فکر کلّبون سمجھ آیا ہے جواب دوسرا جواب جو مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ لا تو حضرت سے پہلے جمع کا ذکر ہے اس کا ذکر ہے انسان کے آگاہ کا اوپر دیکھو میری طرف دیکھو سمجھو بات انسان کے بکھرے ہوئے آگاہ کو جمع کرنے کا اور انسان کو اندر حیات پیدا کر کے دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر ہے بلا نہ جماؤ قادرین اعلی ان کے اندر آگاہ کے جمع کا ذکر تھا نہیں تھا ابھی اس کے بعد آیا پھر جو میں اشم سوال سورج اور چاند کو بولو صحیح کیا ہے جمع کر دیا جائے گا پھر اس کے بعد آیا جو بول انسان جو میں دن قدم انسان کو اگلے پچھلے اعمال کی خبر دے دی جائے گی اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر علیہ السلام جو ذات پاک لاکھوں کروڑوں سال پرانے انسان کے اجزاء انسان کے پرانے اجزاء جو مٹی میں مل گئے ختم ہو گئے جو ذات پاک ان کو دوبارہ جمع کر سکتی ہے اور انسان نے عمل کیے اور عمل کر کے مر گیا اور انسان بلکہ اپنے اعمال کو بھول گیا لیکن اللہ پاک کو وہ سب باتیں یاد ہیں اور اللہ نے اس کو خبر دے دی کہ تیرے یہ اعمال برے ہیں یہ اعمال صالح ہیں تو جو اللہ کیے ہوئے اعمال کو جمع کر کے خبر دے سکتا ہے جو اللہ بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے انسان بنا سکتا ہے وہ اللہ آپ کو سینے میں قرآن کو بھی جمع کر سکتا ہے بات یہ رب ہے ماکمل کے ساتھ کہ جو ذات پاک جو میں اشمس و قمر کر سکتا ہے جو ذات پاک بلا جماؤ قادرین اعلی یا بنانا کر سکتا ہے جو ذات پاک یونبا الانسان انسان و بیما قدم واخر کر سکتا ہے وہ ذات پاک کے رسینے میں قرآن کو بھی جمع کر سکتا ہے لا تو حضرت بھائی آپ کو زبان زبان ہلانے کی ضرورت ہے نہیں ہے بس دو جواب یاد کرو مانا بسم اللہ الرحمن الرحیم تذرون عظیرا حضرت یہ سبب ہے انکار قیامت کا چاہے سبب کیا تھا بار بانٹتا رہے ہو دنیا کی محبت یہ انکار قیامت کا سبب ہے جو انسان دنیا کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ قیامت کو چاہتے ہی نہیں ہے کلّا بل تو شبونا اچھا بزرگ اب آ رہے ہیں کام ہوں گے نا ہے بزرگوں کو صرف پڑھنا تھوڑا ہے اور بھی تو بڑے بڑے کام ہیں یہ تو معمولی کام ہے پڑھنے والا اصل کام تو بڑے اور ہیں جن کی خاطر ادھر ادھر جانا پڑتا ہے مہمات اور بھی تو بہت ہوتی ہے نا ہاں، کیا کرے بندہ مجبور ہے ایک انسان اور کئی مہمات ہیں حیران ہو جاتا بندہ کل بل تو سدونا سبب انکار قیامت کا ہے انکار قیامت کا سبب کیا ہے کل ہرگز ایسا نہیں چاہیے تھا ہرگز ایسا یعنی تمہیں انکار قیامت نہیں کرنا چاہیے تھا قیامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے تھا بل تو اصل بات یہ کہ بلکہ محبت رکھتے ہو تم آج دنیا کے ساتھ عاجل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اب موجود ہے سمجھے جلدی ہے بتا دارون الآخرہ نیچے لکھا ہے اور اسی محبت کی وجہ سے اور اسی محبت کی وجہ سے چھوڑ رہے ہو تم آخرت کو آخرت کو چھوڑ رہے ہو خلاصہ ان دونوں کا لکھا ہوا ہے یعنی تمہاری نفی قیامت دلیل سے نہیں بلکہ حب دنیا سے ہے کہاں لکھا ہے یہ ہے وہ آخری حاشیہ ہے بزرگوں آخری حاشیہ نا فائدہ نمبر ایک لگا ہوا ہے یہ اوپر سمجھا نا سی جی؟ نظر آ رہا ہے یعنی تمہاری نفی قیامت دلیل سے نہیں بلکہ حب دنیا سے ہے بجو یوم اقسام الناس یوم القیامہ اب قیامت کے دن لوگوں کے کئی قسم ہو جائیں گے ان کا بیان ہے کئی منہ تو ہوں گے یہ بشارت ہے کئی منہ تو ہوں گے جو میں دن اس دن نازرا تم ترو تروتازا نادرا بنا تازہ طرف اپنے رب کے نازرا تم دیکھنے والے دیدار کرنے والے اللہ میں جی، کئی منہ ہوں گے اس دن نہ تم تم تازہ طرف اپنے رب کے ذات پاپ کو دیکھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت مؤمنین کو میدان محشر میں بھی ہوگی سمجھ رہے ہو حدیث میں آیا ہے نبی علیہ السلاط و تسلیم نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب ہوگا میدان معاشر میں لوگ جمع ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ جو آدمی جس چیز کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے جائے جو آدمی جس چیز کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے جائے مبحد کھڑے ہوں گے کہ ہمارا رب تشریف لائے ہمارا رب ہمیں نظر آئے اللہ تبارک و تعالی اصلی شکل کے علاوہ اور شکل کے اندر ظہور فرمانے سمجھا جی اور فرمائیں گے آنا رب حکم میں تمہارا رب مبہد کہیں گے لا تو ہمارا رب نہیں ہے ہم ہم مشرق نہیں ہیں ہم سن رہے ہو دنیا کے اندر ہمیں لوگوں کے ساتھ تعلقات کی ضرورت تھی پیسے اور دولت کی ضرورت تھی لیکن ہم نے دنیا کے اندر سب کچھ کو ٹھکرا دیا اپنے رب کی خاطر تو آج جب قیامت کا دن ہے اور حساب و کتاب کا دن ہے آج ہم کس کیسے کسی اور کو کہہ سکتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے سن رہے ہو وہ اللہ اور شکل کے اندر جو ظاہر ہوگا نا تو وہ کہیں گے دنیا کے اندر تو ہم نے غیر اللہ کو اپنا رب نہیں کہا آج ہم غیر اللہ کو اپنا رب کہہ سکتے ہیں تو ہمارا رب نہیں ہے جب تک ہمارا رب نہیں آئے گا ہم یہاں کھڑے رہیں گے پھر اللہ تبارک مطالعہ اصلی شکل کے اندر ظہور فرمائیں گے تو وہ پہچان لیں گے کہیں گے رب بونا تو ہمارا رب ہے سمجھا سی تو قیامت کے دن بھی میدان معاشر کے اندر بھی انشاءاللہ زیارت ہوگی اور پھر اس کے بعد جنت کے اندر روزانہ صبح کی نماز کے وقت اور اثر کی نماز کے وقت دو دفعہ زیارت ہوا کرے الا رب نا میرا طرف اپنے رب کے دیکھنے والے سمجھا اللہ مجالنا میں جوں یوم یہ تخریف اخروی آگے یعنی عذاب کا ڈراوا اور کئی منہ ہوں گے اس دن باسرتن بالکل اداس بڑے اداس ہوں گے باسرتن کا معنی یہ لکھا ہے کالے ہاتن شدید ابو تھے اب جلال کا منع بد شکل کا منع بد شکل اور اداس اور پریشان سمجھا رہے پریشانی کی تو کوئی انتہا نہیں ہوگی نا جی اللہ پناہ دے اور کئی منہ ہو گیا اس دن بس اداس اور بد شکل تزنو حضرت یہاں تزنو بے معنی یقین ہے یقین کر لیں گے یہ کہ کیا جائے گا ساتھ ان کے پہرا تم سا کا مانا معاملہ کمر توڑ صاف کا مانا معاملہ کمر توڑ دینے والا حضرت سا جو ہے نا یہ فقر اور شکار سے شکار کرتے کمر کے اندر جو یہ ہڈیاں جڑتی ہیں نا اور یہ کنگرے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اور فقار اور یہ کہا جاتا ہے اور ہمارے یہاں مثال مشہور ہے کہ فلانے کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے کیا مانا جانے ختم ہو گیا جب کوئی مصیبت آئے بڑی زبردست اور انسان جو وہ پیچھے چلا جائے تو انسان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ فلانے کی تو جناب کمر ہی ٹوٹ گئی ہے تو یہاں بھی ایسے ہے یہی مانا ہو رہا ہے یقین کر لے گا یہ تو کیا جائے گا ساتھ اس کے ساتھ سمجھا تھی ہاں قرآن حضرت ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے لیکن قرآن کا ذکر اگرچہ سراہتن نہیں ہے لیکن خود قرآن موجود ہے سمجھ رہے ہو یہ مرجع لفظ ہی نہیں ہے بلکہ مرجع کون سا ہے مان ہے کون سا مرجع ہے ہاں خیال کرو ذرا کرو مان سی یقین کر لے گا یہ تو کیا جائے گا ساتھ اس کے کن معاملہ کمر توڑ دینے والا اذا بالا طرح حضرت کلّا ہے نا کو ہاں یہ وجوہ یوم ناد پر یہ لفظ لکھا تھا اقسام الناس یوم القیامہ یہ میں نے پڑھا ہے نا یہ کلا جو ہے اس کلا کو رد بھی بنایا گیا ہے اور اس کلا کو بے بےمان حقہ بھی بنایا گیا دونوں ہیں اب کلا کا مانا رد والا ردا والا لکھا ہوگا ہرگز ایسا نہیں کیونکہ دنیا سے مفارقت ضرور ہے یہ لکھا ہوگا ہاں، ہر جگہ ایسا نہیں ہے سمجھا نہیں کیونکہ دنیا سے مفارقت ضرور ہے ضرور جدا ہونا ہے دنیا سے جبکہ پہنچ جائے گی وہ روح ترا گلے کو کس کو ہاں، ترا کا مانا ہنسلی لکھا ہوا ہے دیکھ رہے یہ گڑھا ہے نا یہ یہ گڑھا ہے انسان کو جانور کو بھی اسی طرح یہاں گڑھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تراقی کیا کہتے ہیں آپ گلا ہے میں اور کیا جبکہ پہنچ جائے گی رو گلے کو وکیل ہے من حضرت انسان مر رہا ہوتا ہے نا اللہ تبارکارا آسان موت دے دنیا کی تکلیفوں سے معیے تو انسان جب مر رہا ہوتا ہے رو نہیں نکلتی سمجھا سی تو پھر بولتا ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا بول رہا ہے کیونکہ کووا کمزور ہو جاتے ہیں نا پھر آواز نہیں نکلتی بولتا ہے پھر اوپر والے پوچھتے ہیں من کون تو کہتے ہیں کسی ملا مولوی کو بلاؤ سورت یا سن میری روح نکلے سمجھا سی ہاں کل من اور کہا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے کہ من کون ہو جو بولتا ہے نا تو یہ پوچھتے ہیں کہ کون ہوئے رابن وہ جواب دیتا ہے کہ کوئی دم کرنے والا بلاؤ کون بلاؤ راپن کا من کا من دم کرنے والا بلاؤ جو مجھے دم کرے اور میری روح نکلے حضرت راکن کا ذکر جو ہے یہ کثرت رواج کی بنا پر ہے کس کی بنا پر ہے ورنہ مراد مطلق معالج ہے کہ کوئی بندہ بلاؤ کوئی دوائی دے دے کوئی دم کرے کوئی درود پڑے کہ میری روح نکلے مراد مطلق معالج ہے ذکر رات کثر کثرت رواج کی وجہ سے ہے لکھا ہے آپ کے بعد بیت بار کثرت رواج کی ہے بیت بار ورنہ مراد مطلق معالج ہے ورنہ مراد مطلق معالج ہے وکیل ہے من اور پوچھا جاتا ہے کہ کون ہوئے جواب دیتا ہے راقن کوئی دم کرنے والا بس بننا یہاں بھی بے من یقین ہے اور گمان کر لیتا ہے وہ مردہ کے بے شک یہ جدائی ہے اب الفراق کے نکل کا ہے از دنیا جدائی ہے از دنیا بل تفتی ساکوں بھی ساخ اور مل جاتی ہے پنڈلی ساگ پنڈلی کے مرنے والے آدمی کا نا جب روح نکلنے لگتا ہے تو لوگ پہلے اس کو سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں سمجھا پاؤں باندھ دیتے ہیں سمجھا اور پھر پاؤں ملا بھی دیتے ہیں کیونکہ مرنے کے بعد جلدی پھر انسان کا بدن لگ جاتا ہے نا تاکہ غلط حالت نہ رہے اور مل جاتی ہے پنڈلی سات پنڈلی کے الا رب کا یوم دن المساق طرف تیرے پروردگار کے اس دن ہے کہ چلا جانا کھینچ کر چلا جانا بس آج اپنے رب کی طرف جانا ہے فلا فدا فلا اب زجر ہے اور فلا سدا کا بلکہ جرم اول بد عقیدہ جرم اول بد عقیدہ اور بلا بل کا جرم دوم بد عملی پت نہیں تصدیق کی اس نے یہ بد عقیدہ انسان تھا نہیں تصدیق کی کس چیز کی دین حق کی کس چیز کی دین حق کی تصدیق نہیں کی بلا فلاح نمبر دو بد عملی اور نہ اس نے کبھی نماز پڑھی بلاکزاب لیکن اس نے جٹلایا دین حق کو حق کی تقریب کی بت اور پھرا رہا اور استمرار والا مانا ہے لیکن وہ جٹلاتا رہا اور پھرا رہا اتا آتے سے اتا آتے احکام سے دیکھو دیکھو کسی چودھری اور وڈیرے جام خان کے پاس جائیں نا یہ تبلیغی جماعت والے یا کوئی مولوی جائے اور اس کو کہیں کہ جناب ہماری بات سن لو یہ مہمان آپ کے پاس آئے ہیں سمجھا نا سر تو پھر وہ شروع ہو جاتا ہے بڑھ بڑھ کرنے بک بک کرنا شروع ہو جاتا ہے پھر جو بڑا فرعون ہوتا ہے نا جو بڑے چودھری ہوتے ہیں یہ بڑے جام خان وڈیرے ہوتے ہیں نا بڑے فرعون یہ کیا کرتے ہیں یہ پھر بک بک کرتے ہوئے گھر چلے جائیں گے وہ سنے ہو بک بک کرتے ہوئے بولتے ہوئے گالیاں دیتے ہوئے گھر چلے جائیں گے گھر والے سمجھے کہ آج چودھری صاحب کسی کو لتاڑ کر آ رہے ہیں وہ سن رہے ہو شاید آپ کے آپ نے نہ دیکھا ہو یہ ایسے ہی کیا کرتے ہیں سمجھا اللہ نے پورا نقشہ کھنچا ہے جرم نمبر تین افتخار نمبر تین کون سا جرم ہے افتخار کے فخر کرتا ہے یہ اس کے بعد چلا گیا کہاں چلا گیا الا اہل ہی اپنے گھر کی طرف اپنے گھر کی طرف چلا گیا زہا پر دائی حق کی تقریب کر کے دائی حق کی تقریب کر کے چلا گیا اپنے گھر کی طرف جیتا مپا اکڑتا ہوا یا اکڑتا ہوا سمجھا کہ اکڑتا تھا اور چلا گیا اوپر بین ستر لکھا ہوگا گویا کوئی بہادری کا کام کرایا گویا کوئی بہادری کا کام کرایا گھر والے سمجھے کہ آج چودھری صاحب ناراض ہو کر آ رہے کسی کو مار کر آ رہے ہیں سمجھا نا جی؟ یا تمکوا تو اس کے بعد گیا اپنے گھر کو دائی حق کی تقریب کر کے اہل ہی طرف اپنے اہل کے جتمپا اکڑتا ہوا گویا کوئی بہادری کا کام کرایا لیکن کوئی بہادری نہیں ہے اولا لکف اولا سمرا ہے چل ہے سمرا افسوس ہے تیرے لیے پس افسوس ہے پھر افسوس ہے تیرے لیے پس افسوس ہے بڑے افسوس کی بات ہے افسوس والا یہ افسوس ہے کہ دائی حق تیرے پاس آیا تجھے تو چاہیے تھا تو اس کی بات سنتا اور توجہ کرتا اور اس کی بات کو قبول کرتا بجائے اس کے نے اس کی تقدیر کی اور اس کو نے بےزتی کی اس کی پھر اس کے بعد پھر افسوس ہے تیرے لیے بس افسوس ہے آیا سب انسان ہو زجر ہے اور یہ ابتدائی صورت کی متعلق ہے جب ابتدائی میں بھی قیامت کی بات کی نا پھر آگے وہ بات لیکن حضرت یہاں دو چیزوں کی بات آئے گی کتنی چیزوں کی ایک تو ثبوت تکلیف کی بات آئے گی کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ میں بیکار ہوں یہ بیکار نہیں بلکہ مکلف ہے چاہے یہ مکلف ہے اس کے ذمے کچھ کام ہے اور اس کے بعد ثبوت قیامت اجاسا اجا صاحب نمبر اول ثبوت تکلیف ثبوت سمجھا آیا گمان کرتا ہے انسان جو کہ چھوڑا جائے گا سدن بالکل بیکار بے قید بے حساب بے کار چھوڑا جائے گا الم یا کونوں پاتا چل کا کیا مت اور لکھا ہوگا رفا استباد کیا مت بے شک لکھا ہے ہاں، ٹھیک ہے ایک ہی لفظ ہے صبح مت لکھا ہے اور لکھا رفع رفا استباد ہے قیامت قیامت کو جو وہ بعید سمجھتے تھے اس استباد کو رفع کر رہے ہیں اٹھا رہے ہیں کہ استباد نہیں ہے کیوں آپ اپنی خلقت کو دیکھو کہ تم کس طرح پیدا ہوئے اگر تمہیں پانی کے قطرے سے ایک دفعہ میں پیدا کر سکتا ہوں تو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہوں علم یا کونوں کو نہیں آیا نہیں تھا انسان ابتدا پانی کا ایک قطرہ ایک قطرہ پانی سے پیدا ہوا ہے سبحان اللہ سنو بات آگے بھی آ رہا ہے انسان جو پیدا ہوتا ہے منی تو انسان کی بہت ہوتی ہے عورت کے رحم کے اندر صرف ایک قطرہ جاتا ہے کیا جاتا ہے ایک قطرہ تو سمجھو ایک بوند جس طرح بارش ہوتی ہے اور ایک قطرہ نیچے گرتا ہے صرف ایک قطرہ انسان کا عورت کے رحم کے اندر جاتا ہے جس سے اتنی بڑا انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر آج جو سائنسدانوں نے ایک اور مصیبت نکالی ہوئی ہے ایک قطرے کو اگر سو حصے کرو تو سو انسان پیدا ہوں گے کیا سن رہے ہو ایک قطرے کو سو حصے کرو تو کتنی انسان پیدا ہوں گے سو انسان پیدا ہوں گے بلکہ آگے چلو کہ ایک قطرے کے اندر جراثیم ہوتے ہیں مختلف قسم کے اگر اس کے ایک جراثیم کو اٹھا کر اس کے سو حصے کرو تو سو انسان پیدا ہوں گے ایک شکل والے ایک مزاج والے ایک صفات والے کیا سمجھ رہے ہو اللہ کی قدرت اللہ کی قدرت تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تو دیکھو کہ ایک قطرہ عورت کے رحم میں جاتا ہے اور اس ایک قطرے کے پتہ نہیں کتنے حصے سے انسان بنتا ہے باقی وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے ایک قطرے کے سو حصے کرو تو سو انسان بنیں گے اور جناب ایک جرسوما اٹھاؤ اور اس کے دس حصے کرو تو دس انسان پیدا ہوں گے ایک شکل والے ایک سبت والے ایک مزاج والے ایک ہی طرح کی آنکھیں ایک ہی طرح کی ناک ایک طرح کے کان ایک طرح کے بال ایک طرح کا دل ایک طرح کا دماغ ایک طرح کی سوچ ایک طرح کے صفات ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہو یہ کس کی قدرت ہے اللہ پاک کی قدرت ہے سمجھاتے حیران ہو جاتا ہے بندہ الم جا کو سات آیا نہیں تھا یہ ایک پانی کا کترا میں منی جن منی کا جو منا جو ٹپکایا گیا رحم عورت میں عورت کے رحم میں پلٹا گیا سم مکان اعلی پتن اس کے بعد ہوا خون جمع ہوا فخالہ خالہ کا پس انسان بنایا اس کو خالہ کا کمانا کیا سمجھ رہے ہو اس کا معنی پیدا کیا نا بلکہ کیا معنی کرنا ہے انسان بنایا پانی کے قطرے کو کیا بنایا راست اندام بنایا مکمل آزا والا بنایا برابر برابر تندرست کر دیا سمجھا سن ہائے فضال اس نطفے جوڑے یعنی مذکر اور مونت اللہ سگالے کا بے قادر آیا نہیں ہے یہ ذات پاک قدرت رکھنے والی اوپر اس بات کے کہ زندہ کرے مردوں کو سارے کہو بلا ہوا پا در الاکا ہاں، بلا ہو کا اللہ پاک اللہ واقعی اس بات کی قدرت ہے اللہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اکال انسان حضرت سورہ قیامت کے اندر قیامت کا موضوع تھا لیکن اس میں تخویفات اور زجرات کھیل دیا اجاثل انسان الزام مح سمجھ رہے ہو ہوجر ہے یہ جو نبا انسانوں کی ماقدم سمجھا اور انسان جو میں دن اینل مفر وغیرہ وغیرہ زجرات تخویفات زیادہ تھی اب سورہ دہر کی ابتدا کے اندر اللہ پاک نے انسان کے دوبارہ زندہ کرنے کا نمونہ پیش فرمایا ہے کیا پیش فرمایا انسان کو اللہ کہتے اے انسان تو اپنی خلقت میں ذرا نظر کر لے کہ تو کچھ بھی نہیں تھا تو تیرا ذکر کار ہی نہیں تھا تیرا نام و نشان ہی نہیں تھا سمجھا غذا سے عناصر سے غذا پیدا ہوئی غذا تیرے والدین نے کھائی اس سے خون پیدا ہوا خون سے پھر منی پیدا ہوئی منی کا ایک قطرہ جو ہے رحم مادر میں داخل ہوا وہاں سے تو سمی ام بصیرہ سننے والا دیکھنے والا سمجھنے والا عقل و فام والا انسان پیدا ہو گیا جی تو لمحے کن شہ مذکورہ کے بعد جب تو موجود ہو گیا اور صرف موجود نہیں ہوا بلکہ عقل بھی ہے دل بھی ہے دماغ بھی ہے اور قوت سامیہ بھی ہے قوت باصرہ بھی ہے تو لمحے پن کے بعد جب اتنی بڑا سب کچھ ہو گیا تو میں دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا تمہیں بات سن یہ نمونہ پیش کیا گیا علاوہ ابھی سورہ قیامت کے اندر بشارت جو تھی بالکل مجمل تھی وجوہ ہوئی دن میزن زیرتن اللہ رب ہا اب یہاں جو ہے سورہ دہر کے اندر بشارت بڑی تفصیل کے ساتھ آئے نمبر تین سورہ قیامت کے اندر جو ہے مسئلہ توحید کا ذکر نہیں تھا اب سورہ دہر کے اندر جو ہے مسئلہ توحید بھی وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے کرو مانو بسم اللہ الرحمن الرحیم الانسان من لم رحیم الفان کنش ہے حلبانہ قد ہے حل اور قد ہے اور یہ دعوی صورت یہی ہے تحقیق آ چکا ہے اوپر انسان کے حین من الدار ایک وقت زمانے سے <coughs> لم شیم جو نہیں تھا کوئی چیز ذکر کی ہوئی اس کا ذکر ہی نہیں تھا سمجھا خلق نل انسان چار طور بے شک ہم نے پیدا کیا ہم نے انسان کو من و فتن امشاجن پانی کے ایک قطرے سے جو زو اجزا ہے حضرت اشکال یہ ہے کہ لطفہ مونف ہے اور واحد ہے اور امشاجن جمع ہے جمع کیسے صفت بن گئی ہے مفرد کی وہ سن رہے ہو اس کے تین جواب ہیں میں ایک جواب سمجھا رہا ہوں کہ لطفہ جو ہے یہ چونکہ زو اجزا ہے لطفہ کیا ہے ایک پانی کے قطرے کے اندر کئی اجزاء ہوتے ہیں تو اس کے معنی جمع والے کا لحاظ کر کے صفت جمع لائی گئی مان ہے جمع کا لحاظ کر کے صفت جمع لائی گئی ہے ایک جواب تو یہ ہے دوسرا جواب بھی سن لو کہ امشاجن جمع نہیں ہے امشاجن جو ہے یہ اسم جمع ہے یہ جمع نہیں ہے جس طرح لفظ انعام انشاءاللہ آئے گا پڑھیں گے انعام اسم جمع ہے کہ معنی جمع والا ہے لفظ جمع والا نہیں ہے وزن جمع والا ہے ورنہ حقیقت اس کا معنی لفظ جو ہے یہ جمع نہیں ہے یہ وزن نہیں ہے وہ جمع والا اس کا مفرد یہ نہیں ہے اس لیے یہاں صفت بن سکتی ہے یہ بظاہر جمع معلوم ہوتا ہے من ہے امشاجن جو زو اجزا ہے چاہے مختلف ملا ہوا ہے زوجہ دونوں معنی ہے نب تلی ہے حکمت خلق یعنی تکلیف کیا لکھا ہے حکمت خلق یعنی تکلیف سمجھا اللہ مکلف کرنا چاہتا ہے آزمانا چاہتے ہیں ہم اس کو نب تلی ہے کمانا آزمانا چاہتے ہیں ہم اس کو ہم اس کو آزمانا چاہتے تھے اس لیے ہم نے اس کو پیدا کیا آزمانا چاہتے ہیں ہم اس کو فجالنا ہو فجالنا پر مدار تکلیف یعنی عقل مدار تکلیف عقل کی تکلیف کی مدار عقل پر ہے کیونکہ مجنون مکلف نہیں ہوا کرتا بس بنایا ہم نے اس انسان کو اسی لیے سمعان سننے والا بصیرن دیکھنے والا سننے دیکھنے والا ہم نے اس کو بنایا تاکہ وہ آیات الہیہ کو دیکھے اور آیات تشریعیہ کو کان سے سنے اور اللہ کی بہجانیت کا قائل ہوئے بس بنایا ہم نے اس کو سننے والا بصیرن دیکھنے والا اور سات لگ اور سمجھنے والا اور یہ مراد ہے لیکن مجبور نہیں ہے مراد ہے دیکھ سننے والا دیکھنے والا اور سمجھنے والا نہ ہو اب شریعت کا بیان ہے بے شک ہم نے رہنمائی کی ہے ہم نے اس کو راہ شریعت کی شریعت کے راستے کی ہم نے اس کو رہنمائی کی ہے اما شاہ اب اس کی مرضی یا تو شکر کرنے والا بنے وہ اما کفورن اور یا وہ بے قدر بنے سمجھا نہ شکرا بنے اس کی اپنی مرضی ہے انا آتدنا تخویف اخروی ہے چاہے اور یہ لفظ نشر غیر مرتب ہے اما کفورا کے ساتھ اوپر مرتب ہے یہ اس کا حال ہے کفورا کا بے شک ہم نے تیار کیا ہم نے بس کافی ریئن کے فلاں زنجیر کیا ہاں۔ انسان کو خالہ کا فصوا انسان کو راست اندام بنایا ہے حالانکہ بہت سے انسان ایسے ہیں جن کی آزاد مکمل نہیں ہے وہ تو جناب قدرت کا بیان ہے نا بعد لوگ کیا آپ دیکھو الحمدللہ کتنے سارے تم بیٹھو سارے چنگے بھلے نہیں ہو ہاں کوئی لنگڑا لولا ہے تمہارے اندر ایک بیچارہ آرج بیٹھا ہے تو کیا ہوا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی جو حال ہے وہ بیان فرمایا ہے قدرت کا بیان بھی تو ہوتا ہے نہ پھر قدرت کا اظہار ہوتا ہے حکمت کا اظہار ہوتا ہے عام طور پر تو خالہ کا ہوا ہے اگر اجازت ہو تو ایک سوال کر لوں ہے پرچی لکھنے والا تندرست ہے یا نہیں ہے جس نے پرچی لکھی ہے وہ سوا ہے یا نہیں ہے اچھا ماشاء اللہ پھر وہ سوا ہے تو جی آپ رحمانہ انا آدنا سیرا بے شک ہم نے تیار کیا ہم نے بس ایک کافی کے فلا فلا گنجیر کہاں پاؤں میں جو لکھا ہے نا جی، ناجیر پاؤں میں وہ اغلال اور توک گردن میں کہاں ہوں پوچھے سب کچھ اور آتا کا سوزاں آتا سوزاں جلانے والی آگ سمجھا آگ جلانے والی وہ ہم نے پیدا کی ہے نل بھی بشارت ہے بے شک نیک لوگ پیئیں گے من کاسن ایک پیالے سے جی نیچے لکھا ہوگا جام شراب سے جامع کے نیچے نہیں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو تاکہ یاد رہے جام شراب یہ شراب کا ہے جام شراب پیالے سے کانا مزاج ہا کافورا ہوگی ملاوٹ اس کی کافور کی کافور اس میں ملا ہوا ہوگا <coughs> آگے بھی آ رہا ہے ان شاء اللہ تعالی کہ ملاوٹ جو ہے وہ آر کے فنڈ کی ہوگی جس کی سنڈ سمجھتے سونٹ جس کو کہتے ہیں اردو میں ادرک جس کو کہتے ہیں یہ گرم بھی ہوتی ہے اور بڑی ہاضم ہوتی ہے بعض مفسرین کرا میں لکھا ہے کہ گرمیوں میں انسان ٹھنڈا شربت پیتا ہے نا اور سردیوں میں گرم چیزیں استعمال کرتا ہے تو اللہ پاک نے دونوں چیزیں رکھی ہوں گی کافور ٹھنڈا ہے وہ بھی ملا ہوا ہوگا اور کیا نام ہے اپنا فروٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے وہ بھی ملا ہوا ہوگا اب اس کی مرضی کے وہ کافور ملا ہوا پیوے اس کی مرضی کے فروٹ ملا ہوا پی سمجھ رہے ہو ہاں، جو ہے کافورا ہوگی ملاوٹ ملاوٹ اس کی کافور ہے خیال کرو ذرا کا پر ایک بات سمجھانی ہے آئین جیش و بہا آئین جو ہے جو کافورن سے بدل بن رہا ہے جانی یعنی وہ ایک چشمہ ہے جو پیئیں گے اس سے خاص بندے اللہ پاک کے یعنی نہیں بات خاص لکھا ہے نہیں خاص بندے اللہ پاک کے جو فجرون ہا تف جو جو ہا کا مانا تو ہوتا ہے چیر کر لے جائیں گے لیکن وہ تجریز کر رہا ہوں کیونکہ آگے تفجیرن کھڑا ہے لے جائیں گے اس کو اس چشمے کو سمجھا تھی تفجیرن جاری کر کے لے جائیں گے اس کو تفجیرن جاری کر کے اس کو جاری کر کے لے جائیں گے جنت کی اشارہ کرتا جائے گا تو وہ چشمہ جو ہے وہ پیچھے بہتا چلا جائے گا سمجھ رہے ہو لے جائیں گے اس کو تفجیرن جاری کر کے جہاں چاہیں گے اس کو جاری کر کے لے جائیں گے حضرت دو قول ہیں علماء کے کتنی قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ ابرار جو ہے اور عباد اللہ یہ دونوں ایک ہیں ابرار اور عباد اللہ دونوں کیا ہیں ایک ہیں سمجھا نا تھی ان ابرار یشرب نہ یشرب و بہار عباد اللہ دونوں ایک ہیں دوسرا قول یہ کہ نہ عباد اللہ جو ہیں وہ خاص بندے ہیں ابرار کم درجے کے لوگ سمجھ رہے ہو عباد اللہ چاہیں بڑے درجے کے خاص لوگ اور ابرار چاہیں کم درجے کے نیک لوگ اب جو بڑے درجے کے عباد اللہ ہیں ان کے لیے تو خالص کافور والا چشمہ ہوگا ان کے لیے کیا ہوگا اور جشرب و بہا عباد اللہ ہے جو فجرون تفجیرہ اور جو کم درجے کے نیک ہوں گے یعنی ابرار ان کے لیے کافور کی ملاوٹ ہوگی کیا ہوگی ملاوٹ ہوگی مزاج ہا کافور آئے سمجھ رہے ہو بڑے اللہ کے جو خاص بندے ہوں گے ان کے لیے خالص کافور کا چشمہ ہوگا اور جو کم درجے کے ابرار ہوں گے ان کے لیے کافور کی کیا ہوگی ملاوٹ ہوگی اب کرو منا یو فون نزل اوساف ابرار کیا لکھا ہے خیال کرو مانے کا پورا کرتے ہیں خلوص سے پورا کرتے ہیں خلوص سے بن نظر نظر کو نظر کا کیا مانا ہے نظر کا عام طور پر تو مانا ہوتا ہے منت کیا مانا ہوتا ہے منت والا مانا ہوتا ہے منت دیتے ہیں جو مانتے ہیں کہ اللہ کے لیے میرے اوپر ذمے ہے کہ میں اتنی مٹھائی تقسیم کروں گا یا بکرا دوں گا یا گائے ذبے کروں گا سمجھا نا سی یا فقیر کو کھانا کھلاؤں گا یہ منت ہے منت پوری کرتے ہیں لیکن یاد کر لو یہاں منت فقط مراد نہیں ہے وہ سن رہے ہو نادر سے مراد ہر وہ کام جو انسان کے ذمے ہے ہر وہ کام جو انسان کے ضروری ہے ذمے ہے خواب وہ اللہ نے اس پر ضروری کیا ہے یا اس نے خود اپنے اوپر ضروری کیا ہے اللہ نے ضروری کیا ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا زکوٰۃ دینا ہمسائیوں کے حقوق ادا کرنا بیوی کے بچوں کے والد والدہ وغیرہ وغیرہ سمجھ رہے ہو اللہ نے جو احکامات انسان پر واجب کیے ہیں یعنی ساری شریعت مراد ہے مراد ہے اور انسان نے جو اپنے اوپر واجب کیے ہیں وہ منت ہے انسان اپنے ذمے لگا لیتا ہے سمجھا کہ میں بکرا دوں گا یا کپڑا دوں گا کسی مسکین کو کھانا کھلاؤں گا اللہ نے اس پر واجب نہیں کیا انسان خود اپنے اوپر واجب کرتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے خلاصہ یہ کہ نظر جس طرح واجب ہوتی ہے یہاں تمام واجبات مراد ہیں کیا مراد ہیں خواب وہ انسان نے اپنے اوپر واجب کیے ہیں یا اللہ نے انسان پر واجب کیے ہیں تمام واجبات مراد ہیں اس لیے نظر کا مانا کیا کرو گے <clears throat> پورا کرتے ہیں وہ بن نظر تمام واجبات کو تمام تمام واجبات کو وہ پورا کرتے ہیں خاف بجا فون آ چل ہے یہاں ہاں؟ علت یو فون کی کیوں نظر پوری کرتے ہیں اس لیے کہ ڈرتے ہیں اس دن سے سمجھا جو ہے شر سختی اس کی مستطیر بڑی لمبی ہے پیچھے رہے ہو شیبا سمجھا وجہ وجود امون دوسری سی بات اور کھلاتے ہیں تعام کو پر محبت اس اللہ پاک کے مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو ان نماز اخلاص ابرار تیسری صفت کیا ہے ابرار اور ابراد اور لکھا ہے زبان سے یا دل سے یوں کہتے ہیں زبان سے یا دل سے یوں کہتے ہیں کہ میاں سواس کھلاتے ہیں ہم تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر لال نہیں ارادہ کرتے ہم تم سے جزا ان کی فیلی بدلے کا جزا کی فیلی بدلا بلا شکورن اور نہ قولی شکریہ نہ ہم شکریہ کے اپنا خاطر کر رہے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو زبان سے اور نہ ہم فیلی بدلے کے لیے کر رہے ہیں کہ تم ہمیں کوئی فیلی بدلا سمجھ رہے ہو اس کے نہیں کھلا رہے ہیں ہم تمہیں بس اللہ کی رضا کے نہیں ارادہ کرتے ہم تم سے جزان کسی فیل ہی بدلے کا بلا شکورن اور نہ قولی شکریہ کا نہ خاف ہو یہ اللہ کا لان کی یا ہاں۔ ہم تو سوا ایسے بے شک ہم تو ڈرتے ہیں اپنے پرور سے جو من پنتری رہا دن سخت سے جو اداس ہوگا اور سخت ہوگا کم تریرن بہت سخت کم تریرن ہاں ابوسن ابو سن سخت کم تریرن کا من بہت سخت اس آیت کی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے کہ کسی کو کوئی چیز دو تو اس کو یہ بھی نہ کہو کہ میرے لیے دعا کرے ہو کسی کو کوئی چیز دو تو اس کو یہ بھی نہ لا دو منکم کم ام امولا پورا ہم کوئی بدلہ نہیں چاہتے نہ شکریہ چاہتے ہیں نہ بدلہ چاہتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ میرے لیے دعا کرو تو آپ نے بدلہ لے لیا اپنا پورا سمجھ رہے ہو آخرت ختم چپ ہو گئے کہتے ہیں ہم نے کچھ دینا ہے کیا ہم تو ہیں لینے والے من آؤں گا ہاتھ جی؟ حاجی بھی کر رہے ہیں نا تصدیق بھی ہو رہی ہے اچھا سی مانا کرو فل شردال سبحان اللہ اللہ مداللہ منہ ہمرا اول دفع مدرت ہمرا اول دفعہ مزیرت ہے لکھا اس اخلاص و اطاعت کی برکت سے جی۔ اس اخلاص و اطاعت کی برکت سے پس بچا لیا ان کو اللہ تبارک و تعالی نے برائی اس دن سے برائی اس دن سے اللہ نے ان کو بچا لیا ولقاہم نظرت و سرورا نمبر دوم جلب منفیت جی۔ لکھا ہے جلب نفا اور عطا فرمایا انہیں نظرتن ترو تازگی فل سلبجو ہے چہروں میں جی۔ ترو تازگی فل بجو ہے چہروں کے اندر ترو تازگی عطا فرمائی وسرورا اور خوشی فل قلوب دلوں میں جی۔ خوشی دلوں کے اندر اللہ نے انہیں کرو تازگی عطا فرمائی ان کے چہرے پر رونق ہو گئے اور انہیں دلوں کے اندر خوشی عطا فرمائی وہ جزا ہوں بیما صبر نمبر چار کیا لکھا ہے چوتھا سمرا ہے نا ہوں ایک لکا ہوں دو سمجھا اور کیا نام ہے اپنا تین ہے ہاں تین ہے وہ جزا ہوں بیما صبر اور جب بدلہ دیا انہیں بدلے اس کے جو وہ صدر کرتے رہے سمجھ رہے ہو اور عطا فرمایا انہیں بدلے اس کے جو وہ مستقل رہے سباب جنت لکھا ہے اور کیا لکھا ہے استقامت فدین او بولو صحیح چپ کر کے بیٹھے ہو استقامت فدین اور عطا فرمایا انہیں بس سبب اس کے جو وہ مستقل رہے وہ سمجھا جنت باغات وہ ہریرن اور ریشمی لباس ہرین کا مانا ریشمی لباس عطا فرمایا اینا <clears throat> حضرت متا جو ہے یہ جزا ہم کی ہم ضمیر سے حال بن رہا ہے حال ہن ان کا جو سہارا کرنے والے بیچ ان باغات کے اوپر اراحت پر تکلف تختوں کے پر تکلف تختوں پر سہارا کرنے والے لا جرونا فی لا جرونا ہے نا لا جرونا لا جرونا کو حال بنایا گیا جزا ہم کی ہم ضمیر سے جس سے نہیں نظر آ رہا کیا بلا ہے نظر آ رہا ہے جزا ہم ہے کہاں ہے بولتے جو نہیں ہو میں نے کہا اچھا، آنکھیں تو بند نہیں ہو گئی تمہاری لاجر ہونا کہاں سے حال بن رہا ہے چپ کر کے بیٹھے ہو ابھی بول نہیں رہے چودھری ہو تم میرے خیال حکے کی ضرورت تو نہیں ہے ہاں؟ ہمارے علاقے میں شام کو چودھری بیٹھتے ہیں نا جی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں درمیان میں حکا رکھا ہوتا ہے ہر ایک پھر پیتا ہے حکا دیکھا ہے نا جی سعودی عرب کے اندر جناب ہم گئے نا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مجھے سب آپ کو سب کو لے جائے اجے مغرور نصیب فرما دے تو وہاں جناب یقین فرماؤ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ اس الماری کے برابر اونچے حکے ہیں اور اس پر جو اوپر پھول ہوتا ہے جس میں آگ ہوتی ہے وہ اتنی اتنی اتنی اتنی بڑے اچھا پھر ان کا جو وہ پینے والی نڑی ہم اس کو کہتے ہیں وہ لکڑی کی نہیں ہوتی وہ ربڑ لگا ہوا ہوتا ہے تقریباً یہ جس طرح ستون ہے نا اتنی اتنی دور دور تک وہ پہنچتی ہے درمیان میں وہ رکھا ہوتا ہے اور وہ بنچیں لگی ہوتی ہیں ہوٹلوں پر ہے انتظام ہے وہ جب آتے ہیں عربی لوگ کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد حکا پیتے ہیں وہ سارے پیتے رہتے ہیں بڑھ بڑھ شروع ہے وہ سمجھا اللہ معاف کر لا جرونا کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ترکیب یہ کہ جزا ہم سے حال بن رہا ہے اور دوسرا یہ کہ لا جرونا متقین کے سے حال بن رہا ہے حال یہ حال متداخلہ اس کو کہا جاتا ہے نہیں دیکھیں گے بیچ اس جنت کے شمسن سورج کو یعنی گرمی کو بلا دم ہری رن اور نہ سردی کو وہاں نہ گرمی ہوگی نہ سردی بدان یا تن دان یا تن جو ہے نا صحیح یہ منصوب ہے یہ لا جرونا کے محل پر معقوف ہے لا لاجرون حال بن رہا ہے محلن منصوب ہے وہ جملہ تو یہ اس پر ہے اور قریب ہوں گے اوپر ان کے سائے ان باغات کے اس جنت کے وزلت قطوف اور یہ میں نے پیچھے سمجھا دیا ہے سورہ واقعہ کے اندر وزل ممدو جن کا یاد ہے کہ سایہ کس چیز کا ہوگا مراد کیا ہے اور کیوں ہوگا جب کہ وہاں سردی گرمی نہیں ہوگی کرو مانا وہ دانیہ تن آ رہے ہیں اور قریب ہوں گے اوپر ان کے کھائے ان درختوں کے وہ ذلت لت کو اور تابے کر دیے جائیں گے میوے ان درختوں کے باغات کے تزلیلن تابے کر دینا یوں کہہ لو مانا کر لو مخصوص طریقے پر تدلیل جو ہے نا تدلیل یہ مفول لنو بنا دو کیا بولتے کیوں نہیں ہو کیا بلا ہے مفول مطلق نو ہے اور تابع کر دیے جائیں گے میوے ان درختوں کے تزلیل مخصوص طریقے پر کس طرح کہ ہر وقت ہر طرح بلا مشقت لے سکیں گے ہر وقت ہر طرح بلا مشقت لے سکیں گے پاف والے اور پھر پھر ہی جائیں گی ان پر لائی جائیں گی ان پر کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے کے لیے لائے جائیں گے ان پر برتن چاندی کے اب اقوابن اور گلاس کانت پواری پھر طرف دیکھو میں سمجھا دوں گا برتن ہوں گے چاندی کے اوپر دیکھو برتن کے چیز جو ہوں گے لیکن وہ ایسے صاف شفاف ہوں گے تو ان میں منہ نظر آئے گا آج کل برتن ہی سٹیل کے بنتے ہیں سٹیل کے برتن ایسے ہوتے ہیں تو وہ صاف اس کے اندر منہ نظر آتا ہے شیشے کی طرح تو وہ برتن بنے ہوئے تو چاندی کے ہوں گے لیکن صاف شفاف اس طرح ہوں گے جس طرح آئی نہ ہوتا ہے تو ان میں منہ بھی نظر آئے گا اب دیکھو کانت قواری ہوں گے وہ برتن شیشے قواری رنگ میں شیت شیشے جو ہوں گے وہ چاندی کے ہوں گے سمجھ رہے ہو کباری رپل ہے شفافی میں کس میں شفافی میں او بھائی شفاف صاف ہوں گے اور فضا کے نیچے میں سفید ہوں گے چاندی کی طرح شفافی میں شیشے کی طرح قدرو ہاتھ پنجیرا اندازہ کر رکھا ہوگا انہوں نے اس کا اندازہ کرنا حضرت آج تو دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے نا سالن لیتے ہیں تو بچ جاتا ہے پانی بھر کے لے آتے ہیں تو بچ جاتا ہے نیچے گرانا پڑتا ہے لیکن وہ غلمان جو لے آئیں گے تو اتنا قدر چیز لے آئیں گے جتنا قدر جنتی استعمال کریں سمجھ رہے ہو بچے کی کوئی چیز نہیں اب کرو مانا اندازہ کر رکھا ہوگا انہوں نے اس کا اندازہ کرنا بس اس پاؤنا سیاح اور پلائے جائیں گے بیچ اس جنت کے علاوہ شراب مذکورہ بالا کے علاوہ اور پیچھے جس کا ذکر ہے سمجھا سی اس کے علاوہ جو ہے علاوہ اس کے جو ہے <clears throat> پلائے جائیں گے بیچ اس کے کاسن ایک پیالہ کان مزا جو ہوگی ملاوٹ اس کی زنجبیلن ہر کے سونڈ کی اس کی ہر کے سوٹ سنڈ جو اس کے اندر زنجبیل ملا ہوا ہوگا زنجبیل سمجھتے ہو نا ٹھنڈ کو کہتے ہیں نہیں جبیل ہاں؟ آئین انجانی ایک چشمہ ہوگا سمجھا سارے جہان کی چیزیں تم نے کھا لی ہزم کر لی ڈکار بھی نہیں دیا اور اب کہہ دو ہمیں پتا نہیں ہے یہ زنجبیلا آئین انجانی ایک چشمہ ہوگا اس جنت کے اندر جس کا نام رکھا جائے گا سلسبیل سبیر کا مانا نیچے لکھا ہے حلق میں آسانی کے ساتھ اترنے والا آسانی سے اترنے والا سمجھ رہے ہو اصل میں اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا ہے بیل جو ہوتا ہے نا یہ بڑا تیز ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انسان اس کو ایسے نہیں کھا سکتا گلے میں لگ جاتا ہے زبردست سمجھا مرچوں سے بھی زیادہ تو جب آیا نا بیل کا لگ تو وہن ہو سکتا تھا کہ وہ تو بڑا تیز ہوتا ہے وہ تو گلے میں لگ جائے گا اللہ نے فرمایا اس کا نام ہی فل ہے اس کا نام کیا ہے سر سبیل ہر اسے آسانی سے اترنے والا وہ یقوف ہوا اور آئیں جائیں گے اوپر ان کے بلدان بچے مخلدون بس نمبر اول ہمیشہ رکھے ہوئے کل کر ہمیشہ رکھے ہوئے پیچھے پا رہے ہو ہمیشہ سے مراد ہے کہ وہ ہمیشہ لڑک پن کی حالت میں رہیں گے وہ بڑھیں گے نہیں کیا سمجھ رہے ہو جواب دو بھائی جواب دیا کرو پتا نہیں کیا مصیبت ہے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہاں وہ مخلد جو ہوں گے مخلد کا معنی یہ نہیں کہ زندگی ان کی بہت ہوگی زندگی تو ظاہر ہے بہت ہوگی کیونکہ جنت میں جو چیز بھی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ہے وہ سن رہے ہو ہمیشہ کا معنی اسی حال میں ہمیشہ رہیں گے خیال کرو ذرا مخلد ہونا ہمیشہ رکھے ہوئے اظہار آئے تم ہوں بس دوم چل ہے اور دیکھو گا اس قدر حسین ہوئے ہیں کہ جب دیکھے گا تو ان کو گمان کرے گا تو ان کو لو لو ان موتی صفائی و ہاں؟ صفائی و اشراق میں صفائی و اشراق میں صفائی ستھرائی اور چمک دمک ان کی جو ہے وہ موتیوں کی طرح ہوگی منصورن بکھرے ہوئے بکھرے ہوئے موتی چلنے پھرنے میں کس میں چلے پھریں گے چل پھر رہے ہوں گے تو جس طرح موتی بکھرے پڑے ہوتے ہیں بہ ادار آئے گا تعمیم بادت تخصیص خاص نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد جب تعمیم آ رہی ہے اور جب دیکھے گا تو دکھا ہے نعم مذکورہ میں بند نہیں نعم مذکورہ میں دکھاؤں دیکھ لو ادارہ ایسا پر لکھ لو ادارہ ایسا پر یا حاشی پر جہاں بھی دیکھو لکھ لو نعم مذکورہ میں بند نہیں نعم مذکورہ میں بند نہیں ہے بلکہ جب دیکھے گا تو وہاں پر دیکھے گا تو نعمتوں کو او اور بادشاہی بہت بڑی ہم سیاب و سندوسن اوپر کی پوشاک ان کی عالیہ کا او بولو صحیح اوپر کی پوشاک ان کی کیا ہے سیاب و سندوسن کپڑے ہوں گے باریک ریشم کے ہوں گے سبز رنگ کے اور موٹا ریشم اور موٹا ریشم اور پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے ان کو ہاتھ میں چاندی کے کنگن دیں گے سمجھ رہے ہو سوال ہوتا ہے کہ کنگن تو مرد کو برا لگتا ہے عورت کو اچھا لگتا ہے مرد کو برا لگتا ہے کنگن تو جواب یہ ہے کہ یہاں برا اس لیے لگتا ہے کہ یہاں رواج نہیں ہے یہاں ہاں ورنہ یہ گھڑی والے تم گن ہم نے پہلے ہوئے نہیں والد صاحب رحم اللہ اس ہاتھ والی گھڑی کے مخالف تھے زبردست سمجھا فرماتے تھے یہ عورتوں والے کنگن تم نے پہنے ہوئے یہ کنگن جو ہے جہاں تم کو پہننے کی عادت نہیں اس لیے برے لگتے ہیں جنت کے اندر جب پہنائے جائیں گے رواج بن جائے گا تو اچھے لگیں گے اور پہنائے جائیں گے وہ کنگن چاندی پہ اور پلائے گا ان کو پروردگار ان کا شرابن تہورا شراب پاپی را تہور کا مانا پاپی را سمجھا سی <clears throat> جب جنت کی کھانا کھائیں گے تو کھانا کھانے کے اوپر یہ شرابن تہورا پیے گا شرابن تہورا پینے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ساری روٹی کھایا ہوا جو کچھ بھی ہے وہ سارا ہضم ہوگا اور پسینہ نکلے گا کستوری کا پسینہ یہ ہوگا وہاں اور پلائے گا ان کو رب ان کا شراب بنتا شراب شراب فاقیرہ اکرام مومنین طریقہ ہے اکرام مومنین کہا جائے گا مسرت روحانی بڑھانے کے لیے مصرت روحانی بڑھانے کے لیے کہا جائے گا نہ بے شک یہ ہے واسطے تمہارے جزا ان فیلا بدلا اور فیلا ہے اور ہے ساج و کم کمائی تمہاری دنیا والی مشکوران قدر کی ہوئی تمہاری کمائی کا ہم نے قدر کیا تو تمہیں یہ کچھ عطا فرمایا بس پہلا حصہ ختم ہو گیا اب اندلنا سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے سمجھ رہے ہو نحن نزلنا بے شک ہم ہی نے اتارا ہے ہم نے آپ پر قرآن پاک کو نہنو پر لکھا ہے منزل اور علیہ کا پر منزل علیہ القرآن